حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک آدمی نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں ایک ڈھال چرا لی اس کی قیمت پانچ درم تھی تو انہوں نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار نو سو سترہ